میرے باپا میرے دل بل امیر اہل سنت ہے میرے باپا میرے دل بل امیر اہل سنت ہے میرے مرشد میرے امیر اہل سنت ہے میرے مرشد میرے رہبر امیر اہل سنت ہے جو رکھتے ہیں نظر مجھ پر امیر اہل سنت ہے جو رکھتے ہیں نظر مجھ پر امیر اہل سنت ہے بھلا کیا خوف مجھ کو ڈر امیر اہل سنت ہے بھلا کیا خوف مجھ کو ڈر امیر اہل سنت ہے ہاں میرے باپا پیارے باپا ہاں میرے مرشد پیارے مرشد لگی گئے بھیڑ کی دروازے پر لگی گئے بھیڑ دیوانوں کی ان کے آس پر کرم کرتے ہیں جو سب پر امیر اہل سنت ہے کرم کرتے ہیں جو سب پر امیر اہل سنت ہے ہاں میرے باپا پیارے باپا ہاں میرے مرشد پیارے مرشد مریدوں کو اپنے دامن اقدس میں لے لیں گے مریدوں کو وہ اپنے دامن اقدس میں لے لیں گے میرے زامن سر محشر امیر اہل سنت ہے میرے زامن سر محشر امیر اہل سنت ہے امام عزت مدنی کرتا ہے عطا ان کی اماما زلتے داڑی مدنی کرتا ہے عطا ان کی جتاتے بھی نہیں دے کر امیر اہل سنت ہے جتاتے بھی نہیں دے کر امیر اہل سنت ہے ہاں میرے باپا پیار باپا ہاں میرے مرشد پیار مرشد قسم اللہ کی گ ناز بے بد اپنی نسبت پر قسم اللہ کی گ ناز بے گھر اپنی نسبت پر خیالوں میں اکثر امیر اہل سنت ہے خیالوں میں میرے اکثر امیر اہل سنت ہے کچھ بھی ہے اپنا سب انہی کی تو امانت ہے نہیں کچھ بھی ہے اپنا سب انہی کی تو امانت ہے مجھے تو جان سے بڑھ کر امیر اہل سنت ہے مجھے تو جان سے بڑھ کر امیر اہل سنت ہے زمانے میں سبھی نے گئے مجھے ٹھکرا دیا تو کیا میں سبھی نے گر مجھے ٹھکرا دیا تو کیا مجھے کافی میرے دل بر امیر اہل سنت ہے مجھے کافی میرے دل بر امیر اہل سنت ہے ہاں میرے باپا پیارے باپا ہاں میرے مرشد پیارے مرشد جانے کا کچھ قطرہ نہیں اب تو مجھے زاہد بہک جانے کا کچھ قطرہ نہیں اب تو مجھے زاہد یہ سایہ میرے سر پر امیر اہل سنت ہے کہ یہ سایہ میرے سر پر امیر اہل سنت ہے ہاں میرے باپا پیارے باپا مرشد پیارے مرشد میرے باپا میرے دل بل امیر اہل سنت ہے میرے مرشد میرے رہبر امیر اہل سنت ہے ہاں میرے باپا پیارے باپا ہاں میرے مرشد پیارے مرشد میرے مرشد مرشد مرشد مرشد مرشد مرشد مرشد میرے مرشد مرشد مرشد مرشد مرشد مرشد مرشد میرے مرشد مرشد مرشد مرشد مرشد مرشد مرشد میرے مرشد مرشد مرشد مرشد مرشد مرشد مرشد مرشد مرشد